السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور فائیو فائیو چار سو پچپن دھیان سے سنیے سب سے پہلے عشاء کی نماز حضرت موسی علیہ السلام نے ادا کی عشاء کے وقت جو چار رکعت ادا کرتے ہیں اس کے بارے میں دو قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت مسا علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس دس سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے اور آپ کے گھر میں امید سے تھی ولادت کا وقت قریب تھا سفر بھی خاصا طویل تھا سردی بھی تھی اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا دوسرے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی تیسرے فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی اور چوتھے ہونے والے اولاد کی فکر لاحق تھی ان چار پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ تور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانی پہنچ گئے رات اندھیری ٹھنڈی اور برفانی تھی اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی چمکاک پتھر سے آگ نہ نکلی اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ تور پر آگ جل رہی ہے آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا آپ یہاں ٹھہرے میں کوہ تور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں جب کوہ تور پر پہنچے تو اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا اللہ تعالی نے فرمایا فلما عطا یا موسا انی انا ربک فخلان علیک ان قبل واد المقدس طوا وہ انختر تو کا فسط میں علما یوہا ترجمے سن لیجئے پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی اے موسا میں تمہارا رب ہوں آپ اپنے جوتے اتار دیں اس لیے کہ آپ مقدس طوا میں ہیں اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے لہذا جو وہی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں بہرحال جب اللہ تعالی کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی چار پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے تو ملے تو کوئی مرض نہیں تو ملے تو کوئی مرض نہیں تو نہ ملے تو کوئی دوا نہیں اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسا علیہ السلام نے ان چار پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں چار رکعت نماز ادا فرمائی یہ چار رکعت اللہ تعالی کو اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا عنایا یہ ساری تفصیل بکھرے موتی جلد پانچ میں ہے وہاں دیکھ لیں ایک روایت میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی بزل المجود اس لیے یہ نماز بہت اہم عمل ہے بعض حضرت کئی کتابوں میں الگ الگ چیزیں لکھی ہیں یہ صرف میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سب سے پہلے کس نے کون سی نماز ادا کی بس اب تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا میں بھی جنتوں کے فیصلے فرمائے مرنے کے بعد بھی جنتوں کے فیصلے فرمائے اب آج کا اتنا پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہ مغفرت کا اوسع دنوبی و رحمتوں کا ارجا من عملی تین مرتبہ پڑھ لیجئے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا کا من عملی اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا ورحمت من عملی دیکھو تین مرتبہ میں نے پڑھا میرے سارے گنا معاف ہو گئے الحمد للہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ پڑھیں گے آپ کے گنا بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ امیجز بنانے والے امیجز بھی بنا لیں اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ مجھ سے لے لیں ترجمہ عربی نہ آوے تو ترجمہ ترجمہ پڑھ لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر للہ رب العالمین